وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين اور فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی اور فرما دیا گیا کہ نا انصافی کرنے والے لوگوں پر لانت نازل ہو سامعین ابھی سایت کی تفصیل سماعت کیجیے طوفان نوح کا اختتام روئے زمین کے سب لوگ اس طوفان میں جو در حقیقت غزب الہی اور مظلوم پیغمبر نو علیہ السلام کی بدعا کا عذاب تھا غرق ہو گئے اس وقت اللہ عز و جل نے زمین کو اس پانی کے نگل لینے کا حکم دیا جو اس کا اگلا ہوا اور آسمان کا برسا ہوا تھا ساتھ ہی آسمان کو بھی پانی برسانے سے رک جانے کا حکم ہو گیا پانی گھٹنے لگا اور کام پورا ہو گیا یعنی تمام کافر نابود ہو گئے صرف کشتی والے مومن ہی بچے کشتی بحکم اللہ جودی نامی پہاڑ پر رکی مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جزیرے میں ایک پہاڑ ہے سب پہاڑ ڈبو دیے گئے تھے اور یہ پہاڑ بوجہ اپنی عاجزی اور توادوں کے غرق ہونے سے بچ رہا تھا یہی کشتی نوح لنگر انداز ہوئی یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے اور تفسیر ابن جریر ہی میں قطادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مہینے بھر تک یہیں لگی رہی اور سب اتر گئے اور کشتی لوگوں کی عبرت کے لیے یہیں ثابت و سالم رکھی رہی یہاں تک کہ اس امت کے اول لوگوں نے بھی اسے دیکھ لیا حالانکہ اس کے بعد کی بہترین اور مضبوط سینکڑوں کشتیاں بنی بگڑی بلکہ راک اور خاک ہو گئیں ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جودی نام کا پہاڑ موصل میں ہے بعض کہتے ہیں تور پہاڑ کو ہی جودی بھی کہتے ہیں ذر ابن حبیش کو ابواب کندہ سے داخل ہو کر دائیں طرف کے زاویے میں نماز بکثرت پڑھتے ہوئے دیکھ کر نوبہ ابن سالم نے پوچھا کہ آپ جو جمعے کے دن برابر یہاں اکثر نماز پڑھا کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے جواب دیا کہ کشتی نوح یہیں لگی تھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بال بچوں سمیت کل اسی آدمی تھے ایک سو پچاس دن تک وہ سب کشتی میں ہی رہے اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ شریف کی طرف کر دیا یہاں وہ چالیس دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی پھر اسے اللہ تعالیٰ نے جودی کی طرف روانہ کر دیا وہاں وہ ٹھہر گئی نو علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ خشکی کی خبر لائے وہ ایک مردار کے کھانے میں لگ گیا اور دیر لگا دی آپ نے ایک کبوتر کو بھیجا وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا اور پنجوں میں مٹی لے کر واپس آیا اس سے نو علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ پانی سوکھ گیا ہے اور زمین ظاہر ہو گئی ہے بس آپ جودی سے نیچے اترے اور وہیں ایک بستی کی بنا ڈال دی جسے سمانین کہتے ہیں ایک دن صبح کو جب لوگ جاگے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی اسی زبانیں بولنے لگے جن میں سب سے اعلیٰ اور بہترین عربی زبان تھی ایک کو دوسرے کا کلام سمجھنا محال ہو پڑا نو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب زبانیں معلوم کرا دیں آپ ان سب کے درمیان مترجم تھے ایک کا مطلب دوسرے کو سمجھا دیتے تھے قابل احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کشتی نوح مشرق و مغرب کے درمیان چل پھر رہی تھی پھر جودی نامی پہاڑ پر ٹھہر گئی قطع رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں رجب کی دسویں تاریخ مسلمان اس میں سوار ہوئے تھے پانچ ماہ تک اسی میں رہے انہیں لے کر کشتی جودی نامی پہاڑ پر مہینے بھر تک ٹھہری رہی آخر محرم کے عاشورے کے دن یعنی دسویں محرم کو وہ سب اس کشتی میں سے اترے پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ظالموں کو خزارہ اور ہلاکی اللہ کی رحمت سے دوری ہو وہ سب کافر و مشرق ہلاک ہوئے ان میں سے ایک بھی باقی نہ بچا نو علیہ السلام اپنی قوم میں ساڑھے نو سو سال تک ٹھہرے آپ نے ایک درخت بویا تھا جو سو سال تک بڑھتا اور بڑا ہوتا رہا پھر اسے کاٹ کر تختے بنا کر کشتی بنانی شروع کی کافر لوگ مذاق اڑاتے کہ یہ اس خشکی میں کشتی کیسے چلائیں گے نو علیہ السلام جواب دیتے تھے کہ عن قریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے جب آپ بنا چکے اور پانی زمین سے ابلنے اور آسمان سے برسنے لگا اور گلیاں اور راستے پانی سے ڈوبنے لگے تو اس بچے کی ماں جسے اپنے اس بچے سے غایت درجہ کی محبت تھی وہ اسے لے کر پہاڑ کی طرف چلی گئی اور جلدی جلدی اس پر چڑھنا شروع کیا تہائی حصے پر چڑھ گئی لیکن جب اس نے دیکھا کہ پانی وہاں بھی پہنچا تو اور اوپر کو چڑھی دو تہائی تک پہنچی جب وہاں بھی پانی پہنچا تو اس نے چوٹی پر جا کر دم لیا لیکن پانی وہاں بھی پہنچ گیا جب گردن گردن پانی چڑھ گیا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اونچا اٹھا لیا لیکن پانی وہاں بھی پہنچا اور ماں بچہ دونوں غرق ہو گئے بس اگر اس دن کوئی کافر بھی بچنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی ماں پر رحم کرتے یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے قابل اخبار اور مجاہد رحمہ اللہ سے بھی اس بچے اور اس کی کافرہ ماں کا یہی قصہ مروی ہے